بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا اور چینل کے ناظرین میں ایک اہم پہلو کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کروں گا یہ جتنا اہم ہے اتنا یہ عام ہے اور عام اتنا کہ شاید نائنٹی نائن پوائنٹ نائن اس میں کو محفوظ رکھے وہ ہے اپنی تعریف پسند کرنا چاہے حوصلہ افزائی کے نام پر ہو چاہے ویسے ہی ہو مثال کے طور پر درجی ہے اس نے کپڑا سیا تو وہ اس بات کا انتظار کرے گا کہ دیکھو اب یہ کب میری تعریف کرتا ہے کہ مجھے اچھی ہے کھانا پکائے گی کوئی اسلامی بہن تو وہ کمنٹس منتظر رہے گی کہ جب کم کہا جاتا ہے کہ بہت اچھا بنا بلکہ اگر کوئی مہمان ہوگا تو اس سے یہ طلب زیادہ ہوگی کہ وہ کہے کہ بہت اچھا بنا اگر وہ نہیں کہتا نا تو پھر بے قابو ہو کر خود ہی اس سے مطالبہ ہوگا اب تو ہمارے گھر کا کھانا اچھا لگا اب اس کو بےچارے کا منہ جل گیا اگر مرچوں استعمال کرتا ہے مہمان نے کہنا کہ مزے کو مزہ آ گیا اب اس بےچارے کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیا اسی طرح ناد شریف کسی نے پڑھی وہ بھی خواہش کرے گا کہ کوئی میری آواز کی میرے میں نے اتنا گلا پھاڑا کوئی تو بولتا کیا کیا ماشاء اللہ آپ کی آوازیں کیا بیان کیا مبلغ نے تو اس کو بھی یہ خواہش ہوگی کہ کوئی تو بولے گا آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھا بیان کیا تو اسے مدنی پھول دیا آپ نے کیا نکات آپ نے بیان کیے اب یہ تو اگر یہ اپنے ڈرتے چلے گئے نا تو اس میں عوام خواص عام طور پر سب کا اطلاع ہوتا ہے اور سب کو اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ یہ خطرناک اور مہلک بیماری ہے باقی نہیں چاہے وہ قاری صاحب ہوں چاہے ناخوان ہوں چاہے مبلغ ہوں چاہے مقرر ہوں چاہے استاد ہوں چاہے شاگرد ہوں میں کہتا ہوں کہ فی زمانہ چاہے وہ مرید ہو چاہے پیر ہو عموماً یار سب کو میں ہنڈریڈ پرسینٹ تو کبھی بھی نہیں بولتے لیکن تعداد جو اس میں مطلب مبتلا نظر آتی ہے کہ میری تعریف کی ہے محبت اس کو ہے خود مدح اپنی تعریف سے مدح ہماری تعریف سے محبت اچھا ایک تو یہ کہ وہ جائز کام ہے اس پر وہ تعریف سے محبت کر رہا ہے جو کہ یہ بھی مضمون ہے لیکن اس میں ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ جنہوں نے نہیں کیا پھر وہ اپنی تعریف چاہیں گے کہ میری تعریف کی ہے اور وہ اس طرح ترتیب سے پیش کریں گے کہ بولے گا اب مثال کے طور پر کسی نے ایک تحریر تیار کی اس میں ادھر ادھر کے خوبصورت الفاظ اس مصنف کا جملہ اٹھایا اس رائٹر کا فکرہ اس نے سیٹ کیا اور وہ چاہے گا کہ مطلب کہ یہ یہ سمجھے جو پڑھے وہ یہ سمجھے کہ اس نے اپنے ذہن کے ساتھ یہ الفاظ کی ترکیب بنائی ہے حالانکہ یہ اس کا اہل نہیں اس کو تو ایک فکرہ بھی لکھنا نہیں آتا لیکن دوسروں کے الفاظ چرا کر اس نے جملے فٹ کیے یا پورا ہی کسی کا اٹھا کر اپنے نام پہ چڑھا دیا پورا پورا کلام اٹھا کر کسی کا اپنا اس کا تخلص اٹھا کر اپنا تخلص ڈال دیتے تو یہ علمی سرقہ کے کہلاتا یہ علمی چوری تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف ہے تو جس میں جس میں وہ وصف نہیں ہے خوبی نہیں ہے اس کے باوجود چاہتا ہے کہ اس خوبی کے تعلق سے میری تعریف کی جائے علی کا با آتا نہیں نقلیں مار کر امتحان پاس کر دیا اس کو دیکھ لیا اس کو دیکھ لیا لکھ لیا کوئی ترکیب سے نقلیں مار لی اب وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو شہید کہیں کیسے چکر دیا اس میں بڑا ذہین ہے تو یہ بھی اپنی ماں کیے پر اس میں وہ وہ ہونی ہے ذہانت کا اور یہ چاہتا ہے کہ مجھے لوگ ذہین کے تو ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے یا اگر اس طرح غور کریں نا تو بہت سارے معاملات ہیں اگر آدمی سوچتا چلا گیا جو میں نے آپ کو سہارا بتائیے اس طرح بڑھتے چلے جائیں گے نا تو شاید بہت سارے معاملات آپ کے ایسے آئیں گے اٹھنے میں بیٹھنے میں کھانے میں پینے میں چلنے میں پھرنے میں بولنے میں اب میں دو چار کے نام نئے آئے پوچھ لوں اس کا نام کیا اس کا نام کیا کیا اس کا نام نام اور پھر فٹافٹ لینا شروع کر دوں اور میرا ذہن یہ ہو کہ لوگ میرے حادثے کی تعریف کرے یار کیا حادثہ اس کا حالانکہ میں دھوکہ دے رہا ہوں میں نے اس کو پوچھ لیا تھا پہلے اور یہ بولے گا یار پچیس سال کے بعد ملا اس کو نام یاد ہے یہ پندرہ سال کے بعد ملا اس کو نام یاد ہے تو یہ میرا حفظہ کمزور ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قوت حفظہ کی داد دی جائے تعریف کی جائے یہ بھی وہی تعریف ہے اپنی تعریف کی وہ مات محبت ہے کہ جو اس میں یہ خوبی نہیں ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میری خوبی کا بیان ہو اب وہ اپنا ٹھکانا قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں یہ دیکھ لیں پہلے تو سرکار اعلیٰ رحمت اللہ تعالی کا فتوا فتح و رضویہ جن اکیس صفحہ نمبر پانچ سو ستانوے فائیو ہنڈریڈ نائنٹی سیون اور جلد نمبر ٹوینٹی ون فتح رویہ اعلیٰ جمانا اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے اگر کوئی آدمی اپنی جھوٹی تعریف کو دوست رکھے یعنی پسند کرے کہ لوگ ان فضائل سے اس کی صنع یعنی تعریف کرے جو فضیلت و خلوص میں نہیں جب تو شریف حرام قط ہوئی ہے آگے اپنے اس فتوے پر قرآن کریم کی دلیل لائے ہیں تارا چار آل ومر آیت نمبر ون ایٹی ایٹ سے یہ دلیل لائے ہیں تال اللہ یعنی جب درجن نے اشاد فرمایا یہ آیت کا جز نہیں ہے اب آیت پڑھوں گا میں لا تحسبن الذين يفرحون بما بما أتوا ويحبون ويحبون أن يحمدوا لم يفعلوا فلا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب کمزوری مان ہر دن میں سمجھنا ہوں انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو ایسوں کو ہر گز آزاد سے دور نہ جاننا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس آیت پر میری تمہید پر جو غور کرے نا اور ہو حساس تو ابھی سنتے سنتے وہ توبہ کر چکا ہوگا کہ یار ایسے تو میرے ساتھ تو بہت سارے حادثات ہوئے ہیں اب مثال کے طور پر نعت کو ہم نے نعت شریف پڑی اب وہ چاہے گا کہ لوگ تعریف کریں گے یہ کبھی بھی نہیں بولے گا کہ میں نے فلاں کی کی نقل ہے کہ میرا مزہ اڑے گا تو وہ یہ چاہے گا کہ یہ تاثر قائم ہو کہ یہ قرض میں نے بنائی کہ میں ایسا بات صلاحیت ہوں کہ میں نے بنائی ہے تو یہ اپنے اس وقت کی تعریف چاہتا ہے کہ اس میں نہیں ہے اس نے ایسا نہیں کیا اسی طرح مطلب اگر ہم سوچتے چلے گئے تو بہت سارے اس میں معاملات میں اپنی گرفت کر سکتے فکر مدینہ کرے اپنا محاسبہ اگر کرے نا تو انشاءاللہ بہت سارے اپنے نتائج سامنے آئیں گے اور ذہن ہوا تو توبہ نصیب ہو جائے گی ان شاء اللہ اب ان کاموں کے لیے علم چاہیے اور جب تک علم نہ ہو تو اس طرح کے باریک باریک مولک امراض کی طرف توجہ جانا بہت مشکل ہے اللہ تعالیٰ جس پر کرم فرما دے بس اس کی توجہ چلی جائے اور وہ وہی جو چاہے گا وہ ہم کوشش کریں ہم اللہ تعالیٰ کی جناب میں فریاد کرتے کہ اللہ دنیا سے اس طرح جائے کہ ہمارے پاس تو گناہ نہ ہو ہم صاف ستھرے ہو کر تیرے پاکی کا بندہ بن کر رہے اور اسی حال میں ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے ورنہ بعض تو ایسی خرابیاں کہ جن کی سزائی برا خاتمہ جیسے کہ جو ولی نہیں اپنے آپ کو ولی شو کرے کرامت نہیں ہے لیکن اپنی کرامت شو کرے کہ کرامت تو ولایت سے تعلق رکھتی ہے تو اس طرح جو اپنی ولایت کو ہم اگر شو کرے گا جبکہ وہ ولی نہیں ہے اور اس طرح اظہار کرے گا کہ ولی ہوں تو امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کی سزا ہی برا خاتمہ ہے اللہ الحبیز اللہ تعالیٰ ہم کو بس ایمان سلامت رکھے اور ہمیں اپنی واہ واہ کی خواہش اور تعریف کی خواہش سے بچائے جھوٹی خواہش تو ہائی بری ہے تو سچی خواہش بھی اچھی نہیں ہے باقی میں بیماریوں کی معلومات سفا نمبر اٹھاون پر ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم نے ساتھ فرمایا اللہ عز و جل کی عبادت کو لوگوں کی زبانوں سے اپنی تعریف پسند کرنے کے ساتھ نظام سے بچو ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم الرحیم صلی اللہ تعالیٰ فرمایا حب مدح یعنی اپنی تعریف کی محبت آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے باقی بیماری کی معلومات مل کر کہ اپنی تعریف کو پسند کرنا اور اپنی تنقید پر ناراض ہو جانا یہ بڑی بڑی گمراہیوں اور گناہوں کا سر چشمہ قابل مذمت خوشی ہے کہ آدمی لوگوں کے نزدیک اپنے مقام مرتبے پر خوش ہو اور یہ خواہش کرے کہ وہ اس کی و تعلیم کرے اس کی حادتیں پوری کرے عام والے وقت میں اسے اپنے آگے کریں اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرنا تو خدم مضح کی تعریف بھی لیجیے ویسے الیکشن باقی بیماریوں کی معلومات سوال نمبر ستاون یعنی ففٹی سیون کسی کام پر لوگوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کو پسند کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ سنا کام پر لوگ میری تعریف کریں مجھے عزت اس وقت کہلاتا ہے وہ چیزیں ہم میرے کون بچا ہوا ہوگا اس مرض میں کہ لوگ جب تعریف کرتے ہیں تو لڑ مزہ آتا ہے تو یا تو یہ کہ تعریف کی جائے جب کسی کام پر سچی تعریف کی ہے تو اس کو پسند کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ پورا کام پر لوگ میری تعریف کریں اس سے تو بچنا اب میں اسی موضوع پر بیان کر رہا ہوں میرا مزہ لیکن شیطان مجھے بھی محسوس ڈالے گا کہ آج تو تجھے لوگ کہیں گے کہ یار یار ہماری حد تک توجہ نہیں تھی نہیں تھی تم نے ہماری توجہ دلا دی اب اگر مجھے کوئی بھی نہ کہے گا تو شیطان ہے یہ میرے دل میں کیسے پیدا کرے گا کہ یار میں نے ایسے نکات ظاہر کر نے مٹی نہیں بڑھائی میرے کو کسی نے تعریف ہی نہیں ہے میری اب کیا تعریف لگ رہی ہو کہ میری حوصلہ افزائی نہیں کی یہ حوصلہ افزائی یہ نام پر یہ لوگ تعریف چاہتے یہاں تک کہ میرا تجربہ بہت تجربہ آپ کا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کی حوصلہ افزائی نہ کرو تو ناراض ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے ناراض ہوتا پر حوصلہ افزائی تو آ جاتا ہے ہو جاتا ہے کام میں سست بن جاتا ہے اس کا مطلب کیا یہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا تھا دن کا کام حوصلہ افزائی کے لیے کر رہا تھا میری حوصلہ کرو میری راوا ہو میری تعریف کی جائے اچھا تعریف کے ان کی تعریف نہیں ہوگا جانا اب میرے مجبوری نے پیٹ تھپک دیے اور میری تھپک لانے کے لیے لائے جاتے ہیں اس کی ذرا بڑی کھانے جما دیے

ہم جماعت ہم درجہ کلاس کرو جس کو بولتے وہ تعریف کرے تو اس کا خیر ہو گیا اگر استاد تعریف کرے تو ماشاء اللہ ارے کیا ہے اللہ ماشاء اللہ ان شاء اللہ آپ وہ طالب کے کپڑے نہیں کریں گے اس بات بھول جائے اسی طرح کوئی اور بڑا تعریف کرے اس کا جو اساتذہ تعریف کر دے مفتی صاحب آ وہ تعریف فرما دے پھر بندہ جانے میں رہنا اس کا بڑا مشکل یہ اسباب بہت ہے گھر میں تاریخ ہوتی ہے محلے میں تاریخ ہوتی ہے اگر کوئی تھوڑا شریف و نقص ہے اس کو بڑا شریف ہے آپ یہ بولا کچھ کسی اندر میں اس کو وہ لذت آئے گی کہ وہ بہترین بریانی میں وہ نظر نہیں ہوگی زب میں وہ لذت نہیں ہوگی کیونکہ اس میں لڑ جائے گی تمہیں ناچ کرا تم نے لوگ رولا دیا اب ہمارے ایک نقصان آیا تو آپ اپنے لوگوں کو ہمیں وہ جو رسول تو وہ نہ پڑتا ہے وہ وہاں جا کر وہ کسی نے کہا نا نہ کسی کے رقص پہ کم کر نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا جسے چاہے جیسے نواز کے یہ مزاج اس کے رسول ہے اور کسی آنا ہوتی ہے یا الفاظ جیسی ہوتی ہے طرز ایسی ہوتی تو اس سے دل پر اثر ہوتا ہے کہ بیان ایک طرح کا جادو ہی ہے تو وہ بیان کا اثر ہوتا ہے وہ رو دیتا ہے یہ سمجھتا کہ میرا کمال ہے یہ پھول کر کتا ہوا جاتا ہے عالم چاہیے کہ اس کو دلی دل میں انصاف کرے کہ شیطان کہیں مجھے اپنے جیسا نہ کرنا اور مجھے اپنا کھلونا نہ بنا اس لیے آپ بدلیے اگر کوئی بول دے لگا ماشاء اللہ تمہاری وہ بات میرے دل پر کبھی بہت کھوٹ لگی اب خلاص میں نے نماز دی چھوڑی تو یہ سمجھا میں نے اسے نماز بنا دیا ارے بھائی تم نے کیا بنایا تو نے آیت پڑھی سب کچھ تو اتری تھی تو نے ابھی سنائی اب تیرا کون کا اچھا تیرا حلال یہ گرد تھا اس میں تیرا کمال تھا تو رب نے دیا تھا اچھا اس نے نماز کا ایڈ کر لیا تو کیا یہ ہدایت دی تھی اچھا، اپنے اپنے قائم رہے گا کیا اس کا ابھی یہ مرتے بن کر نماز نہیں چھوڑے گا ہو سکتا ہے جذباتی بات ہو وہ جذباتی لے کر گزر جائیں گے ہم نے تو اس کو مدنی باہر بنا لے دیا میری بات سن کر پورا نماز ہی بن گیا تو یہ ہماری بہت بری حالت ہے ہم کو سچی بات ہے کہ اگر کوئی تعریف کرے نا تو اللہ تعالیٰ سے مزید خوف پیدا ہونا چاہیے کہ یہ بھی تدبیر نہ ہو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہے تو اپنے نا فرمان بندے سے بھی اپنے دن کی مدد لے لیتا ہے اور اس نا فرمان بندے کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا یہ ابھی سب مضامین موجود ہے ہم نے جتنا بھی کر لیا لیکن اس کا اجر ملنے پر یہ شرط ہے کہ خاتمہ ایمان پر تو بندہ یوں ڈرا تو اپنے آپ کو ڈرا ٹھیک ہے میں نے وہ دنیا میں دعوت شامل اتنا عام کر دیا وہ کام کر دیا اتنے لوگوں نے بھی پیدا کر دیے لیکن ڈرنا ہوگا کہ اگر خاتمہ ہی ایمان کرنا ہوا یہ تو کوئی بھی کام نہیں ہے اچھا پھر یہ غلط کر لیا کہ خلاف نہیں ہوا پھر بھی کچھ کام نہیں آئی لکھا ہوا یا پھر ہو جائے یہ سارا کام ہو سکتا یا حقوق لباس اتنے کیے اس اس اس اس اس اس کو کو کو کو گھیرا مارا کا دل دکھایا نہ تو صورت میں یہ سب لے یا حکومت اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبید سے ہمیں ہر حال میں ڈرنا ہم چاہے شہید ہو تو بھی ڈرنا ہے ہم حسین ہو تو بھی ڈرنا ہے ہم اچھے مبنی ہوں اچھے مختلف ہوں اچھے مصنف ہوں اچھے ناخوان ہوں اچھے قاری ہوں اچھے استاد ہو اچھے عالم ہوں اچھے مفتی ہوں ہم سب کو ہر حال میں اللہ تعالی سے ڈرنا ڈرنا اور ڈرنا ہوگا ٹھیک ہے ہمارے جو ہے وہ کس طرح مطلب سے بچتے تھے اپنی تاریخ سے تو کتنا اپنے آپ کو چھپاتے تھے چنانچہ جلد نمبر نمبر نو دو سو چون ٹو ففٹی فور کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابو الحسن محمد بن اسلم علیہ رحمت اللہ القوی یعنی تعریف سے محبت سب اچھے دن اپنی نیکیاں چھپانے کا بے حد خیال فرماتے ہیں یہاں تک کہ ایک فرمانے لگے اگر میرا رقص ہے تو میں قرآن کا پیڑھی یعنی احمد لکھنے والے دونوں فرشتوں سے بھی چھپ کر عبادت کروں اور ہم کو جب تک چار آدمی دیکھتے نہیں اپنے سے کچھ عمل ہو نہیں پاتا اکیلے میں جیسی دن سستی عوام میں پڑھیں گے تلفظ کا بڑا خیال مداد کا خیال کی ادائیگی کا خیال ہے نا سب اتار چڑھاؤ سب خیال جب جبھی نماز پڑھیں گے تنہائی میں نماز پڑھیں گے تو تم جا جاتا ہوں اللہ کے لیے ہی اگر احتیاط مقصود کی تو اکیلے میں کیوں نہیں پھر ہم بس اذان کے سامنے جو بھی کام کریں گے بلکہ ہمارے جو جملہ معروف ہے لوگ کیا کہیں گے لوگ بجر ہو جائیں گے لوگ کیا کہیں گے یا تھوڑا احتیاط لوگ کیا کہیں گے باقی لوگوں سے بچنا چاہیے تنقید عوام سے بچنا چاہیے لیکن ہمارا مت نہ ہے مگر بعض کا کچھ اور ہوتا ہے اضائی پیشن نہیں تھی اور لوگوں سے ڈر لگتا لوگ کیا تھے اللہ اللہ یہی بزرگ حضرت سید ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں انہیں بزرگ کے بارے میں کہ میں بیس برس سے زیادہ ان کی صحبت میں رہتے ہیں حضرت سیدنا ابو الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں رہا مگر جمعہ کے مبارک و دیگر فراز واجبہ کے علاوہ کبھی دو رکھا تو نفل بھی پڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکا آپ پانی کا کوزا لے کر اپنے کمرے خاص میں تشریف نہیں آتے اور اندر سے دروازہ بند کر لیتے تھے تو کبھی بھی میں جان سکا کہ آپ کمرے میں کرتے کیا یاد تک کہ ایک روز آپ کا مدنی منا زور زور سے رونے اس کی امی اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی میں نے پوچھا یہ مدنی منا آخر اس قدر رو کیوں رہا میری صاحبہ نے فرمایا اس کے ابو یعنی حضرت سیز ابو الحسن تلسی اگر اللہ کبھی اس کمرے میں داخل ہو گئے کے قرآن کرتے اور روتے تو یہ بھی ان کی آواز سن کر رونے لگتا شیخ ابو عبداللہ عبد اللہ علیہ علیہ فرماتے حضرت سیدنا ابو حسن توسی رحمت اللہ کبھی نیکیاں چھپانے کی اس قدر کوشش فرماتے کہ میں اپنی تعریف سے بچنے کے لیے کہ مجھے لوگ نیک بندہ کہیں میری نیکیوں کا چرچا کریں اتنا کوشش کرتے کہ اپنے اس کمرے خاص سے عبادت کے لیے مخصوص آپ نے کمرہ رکھا تھا روم رکھا تھا عبادت کرنے کے بعد اس روم سے باہر نکلنے سے پہلے اپنا منہ دھو کر آنکھوں میں سرما لگا لیتے تاکہ چہرہ اور آنکھیں دیکھ کر کسی کو اندازہ نہ ہونا پائے تو یہ روئے تھے اور ہم کو اتباع میں رونا آ جائے تو آنسو پوچھنے کو جی نہیں چاہتا ذرا چار آدمی دیکھ لیں کہ ہاں ہم روئے ہماری حالت اور یہ اللہ کے نیک بندوں کی کیسی اللہ اکبر تو اس سلسلے میں بہت مضمون طویل مضمون ہے تو بیماریوں کی معلومات میں تو اختصار سے سے میں بھی کچھ فرض کرتا ہوں اس کے جلد سیلوم سیلم صفحہ نمبر ایٹ ہنڈریڈ سکسٹی ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعریف کرنے والے سے کیا فرمایا نے اس کی کمر توڑ دی یعنی جس کی تعریف کی کی نے اس کمر توڑ دی اگر وہ اسے لیتا پھر کر لکھا اور اس پر خوش ہوتا تو قیامت تک فلاح نہ پاتا یعنی اس کو کامیابی نہ ملتی قیامت تک ایک حجی شریف نے ارشاد کرنا ہمارے بار ایک دوسرے کی تعریف مت کرو اور جب تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے چہروں پر ہاتھ پھینکو امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی وجہ کہ صحابہ کرام علیہ مردوان تاریخ سے اس کے ودال سے اور اس کے صبر دل میں پیدا ہونے والے لطف و سرور سے بہت ہو سکتے تھے یہاں تک کہ خلفا راشدین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین میں سے ایک کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے کسی سے ایک چیز کے متعلق سوال کیا تو اس نے کہا اے امیر المومنین آپ مجھ سے بہتر اور میرے مقابلے میں زیادہ اہم رکھنے والے یہ سن کر وہ خلیفہ راشد جلال میں آ گئے اور سونا میں تمہیں اپنی تاکی یعنی میری تعریف کرنے کا حکم نہیں کیا تھا میں نے تم کو سوال کیا تھا میں تم نے کیا بتا میری تعریف کر دی اب یہ ہمارے اندر ہے سب کچھ ہم تو تعریف نہیں کرتا تو ہم مزہ نہیں آتا اور یہ اللہ کے نیک بندے یہ ایسا کرتے تھے نبی یعنی ایک صحابی سے کسی نے کہا جب تک اللہ اب آپ کو باقی رکھے گا لوگ بھلائی میں رہیں گے یہ سن کر وہ صحابی چلان میں آ گئے اور سنا مجھے لگتا ہے تم اہل عراق ہو تم عراقی ہو یعنی اہل حجاز سے ہوتے تو تاریخ میں کیسا منا لگانا کرتے عراقیوں کا وہ رقص ان میں پایا جاتا ہوگا حجازی جو زیادہ پیارا کا وسلم سے قریب بھی رہے تھے اور اس طرح سے اتنا نگران صاحب اگر آپ نے ریزائن کر دیا نا ہمارا علاقہ ختم ہو جانا اس کا سوال آپ ہم کو پڑھانا چھوڑ دیا نا تو یہ سارے کلبازی ڈوٹے کو پڑھا نہیں سکے گا ہم تو استاد صاحب ہیں تھوڑا بھاؤ بڑھ گئے تنخواہ بڑھانے کے لیے شاید آگے ڈیجیٹ ڈال دیں میں بڑا ہوں چل اللہ سے رہوں گا اب تو ڈویژن دو مجھے وہ باتیں میرے ماتے کو یہ بولتے تم چلے جاؤ اللہ کا ڈوب جائے گا اللہ کا کیا ڈوبے گا ڈوب جائے سوچ کر تو سمجھا کہ کام نہیں کرتا ہوں جو نے کرتی ہے وہ چوری چلتی ہے بکری نے کرتی ہے چوری چلتی ہے اللہ تعالیٰ جس سے چاہے گا جب تک چاہے گا کام لے اپنا ہے ہی کیا ہے اپنے اس میں ہی تو میں رہوں نہ رہوں آپ رہیں نہ رہیں اللہ نے جس سے کام لینا ہو تو لے گا اور اگر وہ نہیں لینا چاہے گا تو چاہے میرے ایک ہزار روپئے داؤ میں کچھ بھی نہیں ہونا بندہ کیوں سوچے یہ ذہن بنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے ایک بزرگ کی کسی نے تعریف کی انہوں نے بارگاہ مارنا ہے اس کی ایک تیرا بندہ تیری ناراضی کے ساتھ میرے قریب ہونا چاہتا ہے اور بننا چاہتا ہے میرا قریب میرے قریب ہونا چاہتا ہے تیری ناراضی کے ساتھ میرے قریب ہونا چاہتا ہے یا میں تجھے رہا بناتا ہوں کہ میں اس سے بیزار ہوں یہ میری تعریف کر رہے ہیں دیکھیں یہاں یہ وسوسہ تو آ سکتا بھی اور السلام مشہور بھی ہیں تعریف بھی ہوتی ہوں گی اچھا اسی طرح تعالیٰ شبین کی تعریف ہوتی ہے صحابہ کی تعریف اولیاء کی تعریف علماء کی تعریف ہوتی ہے تو اچھا پھر منہ پر تعریف بھی کی جاتی ہے پھر اس کی صورت تہیا علوم کی تفصیلات پڑے گا نا صورت سامنے آتی ہے اس کی تو اچھا، جنہوں نے اس طرح جلال کا اظہار فرمایا یہ اس کو تو ہم انتشاری پر ان کی آجزی پر وہ محمول کریں گے کہ یہ ان بزرگوں کی آجزی تھی یہ اب کے دیتے ہیں کہیں کوئی تعریف کر دے ہم یہ پھول نہ پڑے کہ یہ اس طرح اس کو اپنے کو دور کرتے ہیں ان چیزوں کو اچھا اب اس کا میں مطلب یعنی فارمولہ یہ کہ تو بچنا اس کے لیے ضروری ہے تعریف کرنے والے کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ میرے تعریف کر رہے اس کی وجہ سے بگڑ جائے گا یہ باقی میں مرض پیدا ہوگا اس میں تعریف کرنے کی ممانعت موجود ہے اچھا، اگر وہ ایسا فرد ہے کہ جس کی تعریف رہے تھے اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ چھوٹا بچہ دودھ پیتا بچہ اس کی تعریف کرو اس میں اس کی ایک ڈیفینیشن یہی بیان کی گئی ہے کہ دودھ پیتا بچہ اس کی مدو اس پر اثر نہیں پڑتا تعریف کریں گے اپنے تو یہ پھولے پلے نہیں پڑے گا جیسے کہ وہ پھولے گا نہیں وہ رو رہا تو وہ رہے گا اگر وہ اس کی مذمت کی جا اور یہ ہنسنے پر تلا ہوا یہ کب کر رہے ہیں اس کو بھلے برا بھلا کہتے ہیں اثر نہیں پڑے گا ہاں آپ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ وہ وہ الگ بات ہے لیکن وہ نفس مضمون تعریف اور مذمت اس کا اس پر اثر نہیں پڑے گا آپ کے انداز کا تو پڑ سکتا ہے میں اس کی وضاحت کی جو تعریف کی گئی ہے وہ کی تو مت ہو جس کے لیے یکساں ہوں تو اب ایسے شخص جو اس کی تعریف سے اس کی صحت پر اثر نہیں پڑے گا کہ اس اس کے اندر بگاڑ پیدا نہیں تو سامنے تعریف کرنا صحیح ہے اور اگر یہ خطرہ بگاڑ پڑے گا تو تعریف اس کی نہیں کی جائے گی اور ایسا شخص جس کو تعریف سے اثر نہیں پڑتا وہ اتنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہے اتنا وہ اخلاص اور مخلص ہے وہ اس کے اخلاص اتنا تو اب اس اس کی تعریف ہوگی تو اس کی شہرت اس اس کی تعریف کو کوشش نہیں کرے گی یوں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نے لکھا کہ کہ جسے وہ اس اس کی شہرت جو ہے نا خود حاصل نہیں کی کوشش کر کے حاصل کرتے بلکہ اس کو اللہ نے عطا فرما دی اسے جس کو اللہ نے شہرت عطا فرما دی اس کی نیکیوں کی وجہ سے تو اس کو اس کی تاریخ سے وہ پھولے تو اب ہم کو تو ڈرنا ہی ڈرنا ہے کیونکہ ہم کو کیا پتا کہ ہم کو یہ خود بخود عطیہ خدا بندی ہے یا ہمارا امتحان تو تاریخ میں اگرچہ بھی ہو تو امتحان اس کا ختم نہیں ہوا امتحان تو اس کا اس میں جاری رہے گا اور یہ خطرہ خصوصاً ہم جیسے عوام الناس کے لیے تو رہے گا ہی رہے گا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں تاریخ میں پھول جائیں اور اپنے آپ کو خراب کر دیں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے یہ سوال قائم کیا امبیا کرام علیہ السلام خلفا راشدین اور علم الدین رحم اللہ المبین کی شہرت سے بڑھ کر تو کسی کی شہرت نہیں کسی مذہب کے مطابق گمنامی کی سہولت کیوں مر گئی جان لیجیے مضمون یعنی قابل مذمت اور برا کہنے کے انداز وہ شہرت ہے وہ مشہوری ہے جس کی چاہت کی جائے جس کی خواہش کی جائے البتہ جو شہرت بغیر نب کے صرف اللہ اپنے کرم سے عطا وہ حدیث مضمون نہیں عمر کمزور لوگوں کے لیے شہرت آزمائش ہے اس کو یہ سمجھیے کہ کچھ لوگ ڈوب رہے ہوں ان میں ایک ایسا کمزور شخص بھی ہو جسے تیرنا آتا ہو اب اس کے لیے بہتر یہ کہ اس کا کسی کو پتہ نہ چلے ورنہ وہ سب جو ڈوب رہے ہیں جائیں گے تو مطلب وہ مزید وہ گات پر مان جائیں گے اس کے اور خود بھی تیراکی کا ماہر ہو اس کے لیے ڈوبنے والے اس کو پہچان تاکہ اس کے ساتھ چمٹ جائے اور ان کو بچا کر سراپ پائے تو ایک تو اپنی طلب سے شہرت ملی اور عموماً اپنی قلم سے آج کل الیکشن کیوں لڑتے ہیں ارے بھائی تم ہار جاؤ گے اس کی پوزیشن بہت مضبوط ہے لیکن آپ کو پتا وہ الیکشن میں لڑتا اور شہرت تو ملے گی نا تو ہوگی نا میں تو ہوگا نا بدنامی سے نام تو ہوگا نا تو عزت اور شہرت کے لیے سوشل میڈیا پر شہرت کے بھکاری آپ کو ہل سل میں نظر آئیں گے پھر کوئی بھی معمولی بات تو گزر ہے تو غلط اس آیا ہوں وہ شور بچے گا اور یہ خوش ہو میرے تلوار لاکھوں تک میرا نام تو پوچھا ہزاروں تک میرا نام تو بوچا سب اس کی مدمت کر رہے ہیں کوئی ہے ہے کون مال کس نے دیا ہے تو کون ہے سنا ہے تو اب یہ ہوتا ہے یہ مزے لیتا ہے اور جو ابول فضول ہے تو ان کو کام نہیں جاتا سوشل میڈیا نے یوں بھی مطلب بہت مسائل کرا کر دیا اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کی ہمیں اصلاح نصیب کرنا جامع المدینہ جو جامع المدینہ یعنی نظامی عالم کورس کرنے کے حوالے سے اس سال غان عالم کورس کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن طلبا کی ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو دلچسپی نہیں لے پاتی یا یہ عالم کورس ان کی ابتدا سمجھ میں نہیں آتا تو وہ پھر ان کو وقف سے آتے ہیں کہ ہم جامعہ چھوڑ دیں تو اس حوالے سے اگر مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ کیا کرنا چاہیے استقامت نصیب ہو اس میں دن لگا کر مجھے یاد ہے میرے بڑے بھائی محبوب بتاتے تھے کہ وہ اسکول اس سے بتاتے کہ ہمارے یہاں گجراتی میں پہلے گجراتی تھی میں نے گجراتی سے پڑھا تو جیسے کہ ون ون ہوتا نا اس کو گجراتی میں ہوتا ایک روزہ اٹھارہ وسطی امدو ایک یعنی میں نے ایک سال تک ون جو ہے نا وہ الٹا لکھتا رہا ہوں مجھے ون نہیں آتا تھا لیکن میرے مرحوم بھائی اپنے سینے میں بعد میں صحیح ماننا تھا لوگ ان سے مشورہ نہیں کرتے اللہ ان کی یہ دنیا کی کی تعلیم بات کر رہا ہوں اسی طرح ایک اسلام ہے جو میں جانتا ہوں وہ مجھے اپنے محافظے کا اور پڑھائی کا تھے اور ان کی باتیں سن کر مجھے لگتا تھا کہ یار یہ کیا پڑھے گا اب دار اسٹائل سنت نہیں تو اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے اپنی کوشش جاری چاہیے اور ہمت ہی حاصل کرنے میں تو ویسے ہی نہیں بھی آتا تو پڑھتا ہے تو اگر نیت صاف ہے تو تو ملے گی حاصل کرنے میں تو اپنے سوال کھڑا کرتا رہے بندہ پڑھتا رہے اگر آپ پڑھنا چھوڑ گے رہے ماں باپ تو دنیا میں بندہ میں ڈال دیں گے تو اور مسائل چھوڑیں گے آپ کے لیے تو اس لیے اگر ماں باپ نے آپ کو جامع کی کی سیڑھی چڑھا دی نا تو مہربانی کے کا اندیشہ رہے گا آہستہ آہستہ دن لگ جائے گا شروع میں کوئی بھی کام ہے نا وہ مشکل لگتا ہے کئی چیزیں شروع میں مشکل لگتی ہیں اور آہستہ آہستہ بندہ اس کا عادی ہو جاتا ہے اور پھر آسان اچھا اب اس میں بھی اگر زیادہ توجہ دیں گے شکت کریں گے تو ان شاء اللہ وہ بچہ پڑ جائے گا بعض یہ ہوتا ہوگا کہ استاد کوئی تو شکت دیتا ہوگا تو بچہ پڑ جاتا ہوگا کوئی استاد بھی جیسے کمزور مل جاتا ہوا ہے یا گسیلا مل جاتا ہوا ہے تو وہ یہی بولتا ہے میں جھوٹ تو کیا پڑے گا تو کیا پڑے گا تو وہ ثابت کر دیتا ہوا جہاں نہیں کرتا چلا جاتا ہوا استاد کے سامنے تو بولنا چاہا تو یوں میں بعض اوقات کسی استاد کی غیر محتاط گفتگو میں کسی کے مستقبل کو تباہ کر دیتی ہو تو تعجب نہیں تو اس لیے شاگرد کتنا ہی اکثر کتنا ہی وہ پڑھنے میں ویک ہو کمزور ہو اس بات کو کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے کہ تم کمزور ہو یا تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا سمجھتے ہی نہیں ہو اب وہ سمجھتے ہی نہیں ہو یہ کہیں گے تو کیا آپ کا یہ جملہ اس کے اندر عقل امین لے گا اور مجھے کنفیوز ہوگا جو چاہتا سمجھنا ہم سمجھنا ہم اس کو چڑھائی کر کے سمجھتے سمجھتے بدھو تو رہے گا بےچارا ہم اگر اس کو سدھو سدھو سدھو کریں گے تو شاید بن کے دکھا دیں اس لیے استاد کی شفقت استاد کی توجہ یہ بھی بہت ضروری ہے اور استاد عام طور پر ایک نفسیات ہوتی ہے مائنڈ رہے گا ذہن کی طرف جو اکڑ ہوگا اس کے بعد مائن نہیں رہے گا کم رہے گا حالانکہ جو بےچارا اکثر ہے پہلے میں کمزور ہے اس کا شکت اس کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ جو صحیح لوگوں پڑ ہی جائے گا اس کے ساتھ اس اسلامت کا تعاون ہے تو اس کے بعد استاد صاحب اپنی شکت کا تعاون فرما دیں تو اس طرح یہ دونوں پڑھ جائیں گے ان شاء اللہ تو اس طرح کے پھول اگر آپ سوچتے چلے گئے تو بہت ملے گا اس لیے میں اپنا سجا دیتا ہوں اور وہ ایسا ہو بالکل تو باپ اگر استاد ہے تو کبھی بھی اس سے مطلب منہ نہیں گا اس کو اس پر محنت کرتا رہے گا کوشش کرتا رہے گا یہ کسی کا پڑھ نے اس طرح وہ کہ کسی کا بچہ اس کو تو ان شاء اللہ یہ بھی نکلے گا اس کو بھی بن کے نکلے گا ان شاء اللہ تو طلبا کو بھی چاہیے کہ وہ دل لگا کر پڑے ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر آپ کا دل لگ جائے ہو سکتا ہے آگے چل کر مزید دشواری پیش ہے کوئی بات یہ دین جو نا یہ سمجھو کہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے تو یہ جنت میں لے جانے والا عمل جو نا یہ اگرچہ آپ کو جا دشوار لگے مہربانی کر کے اس کو ترک نہ فرما کریں اس نظموں کے کام ہے جتنی دشواری زیادہ ہوگی اتنا سراب زیادہ ہوگا افضل ترین عمل وہ ہے جس میں زحمت تکلیف زیادہ ہاں نیت اگر اچھی ہے تو اس میں دن حاصل کرنے میں خراب ملے گا نیت اچھی رکھ کر کے کے میں رضا لیے حاصل کروں گا تو بھلے مشکل ہو ہوگا بڑے چلے گا مدینہ بھی تو دور ہے مدینہ